عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جنگ کے مبلغ حضرت مولانا غلام حسین صاحب کو تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا غلام حسین صاحب نحمده رسوله کریم آپ بہت مقدس لوگ ہیں اس لیے مقدس لوگ ہیں کہ آپ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں اس کے اوپر آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور اتنے مقدس لوگ ہیں کل جمعرات گزری ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ جمعرات کو اور سوموار کو آقا علیہ سرات اسلام کی خدمت میں ہمارے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں کتنی خوش نصیب ہیں کہ آپ کے نام اعمال میں یہ لکھا ہوگا کہ اے اللہ کے رسول آپ کے فلاں غلام آپ کے دشمن کے شہر میں آپ کی ختم کا پیغام لے کر کے وہاں پہنچے دوستو ایک بات عرض کرتا ہوں آپ اتنے دور دراز سے سفر کر کے تشریف لاتے ہیں یہاں آپ کو آرام نہیں ملتا کھانا نہیں ملتا اس کے باوجود آپ محبت کے ساتھ اس پروگرام کو سنتے ہیں تو جو ہم سے کوتاہی ہو رہی ہیں ہم اس کی معافی مانگتے ہیں کل والے دن رسول اللہ کے سامنے ہماری شکایت نہ لگانا میں اور آپ یہاں اس لیے آئے ہیں یہ سفر آپ نے اس لیے کیا ہے بہت سارے سفر آپ نے کیے ہوں گے وہ دنیا کے لیے کیے ہوں گے یہ سفر صرف نبی وسلم کے قرب کے لیے کیا ہے اور یہ سفر انشاءاللہ اللہ تعالی میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا ہاتھ اٹھا کر کے ایک وعدہ کریں کہ آئندہ سالوں میں ہم اکیلے نہیں اپنے ساتھ پانچ پانچ آدمی اس کانفرنس میں لائیں گے وعدہ کرتے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ کی یہ جماعت ختم نبوت کا ایک ہی مشن ہے آپ نے دیکھا ہوگا شہروں میں چوکیدار ہوتے ہیں ملوں میں چوکیدار ہوتے ہیں بازار میں چوکیدار ہوتے ہیں اور ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کی دکانوں کا آپ کے مکانوں کا آپ کی ملوں کی حفاظت کرے مگر ختم نبوت آپ کے ایمان کے چوکیدار ہیں دوستو ہم بستی بستی کریا کریا گاؤں گاؤں پھر کر کے آپ حضرت کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ نبوت کے ڈاکو نبوت کے چور امام مہدی کے ڈاکو امام مہدی کے چور مسیح معود کے ڈاکو مسیح معود کے چور وہ نقب لگا رہے ہیں ان کو تلاش کر کے ان کی بات کو مت سن کیا وعدہ کرتے ہو کہ تم یہ چوکی داری کرو گے اپنے شہروں میں اپنے گھروں میں گہور شاہیوں کے اوپر مردوں کے اوپر نگاہ رکھو گے اور ایک بات سن لو مرزیوں سے دلائل مانگنے کی ضرورت نہیں نہ دلال دینے کی ضرورت ہے ایک ہی بات آپ کہہ دیں کوئی میرے نہیں آئے بھائی جھوٹا ہے اور تیرے سچے اور جھوٹے ہونے کے لیے ایک ہی دلیل ہے کیا دلیل ہے دلال بہت سارے ہیں ایک ہی دلیل ہے کہ ہم لکڑیوں کا انتظام کرتے ہیں سو من لکڑی اکٹھی کرتے ہیں ہم اپنے پیغمبر کا نام لے کر کے چھلانگ لگاتے ہیں تو مرزا کا نام لے کر کے چھلانگ لگا جو بچ گیا وہ سچا ہے جو جل گیا وہ جھوٹا ہے کرو کرو کرو گے گے گے رہ چڑھائی کی بات تو چند چیزیں سن لے دنیا میں جتنے نبی آئے تمام نبیوں کے نام مفرد تھے کیا تھے مفرد تھے آدم نہ ابراہیم اسحاق یعقوب یوسف یونس اور جو جھوٹا نبی ہوتا ہے اس کا نام مفرد نہیں ہوتا اس کا نام کیا ہے نام سے پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹا ہے یہ سچا اگر یہ سچا ہوتا تو اس کا نام بھی مفرد ہوتا کیونکہ ایک لاکھ کتنے ہزار نبی آئے ان کا نام صرف ایک تھا اس کے دو نام ہیں ان دو ناموں سے ثابت ہوا کہ یہ دور سے کہو دور سے کہو جھوٹا ہے کسی نبی کے نام کے ساتھ رفض غلام نہیں ہے عربی میں غلام نوکر کو کہتے ہیں اور جو نوکر ہوتا ہے وہ نبی جو نوکر ہوتا ہے وہ نبی میں یہ دلا نہیں دوں گا کہ نبی کا یہ مقام ہے اس کا یہ ہے نبوت کے ساتھ اس کی مشابت کرنا کفر ہے یہ دلیل نہیں دینی چاہیے ان کو احمدی مت کہیں احمدی ہم ہیں یہ نہیں ہے قرآن مقدس میں میرے آقا کے دو نام ہیں محمد بھی ہے اور احمد بھی من بعد اسمہو احمد یہ جو آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے کس پیغمبر کا نام قرآن پاک میں بتلایا گیا ہے بولو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا تو احمدی آپ ہیں یا مرزائی تو پھر ان کو احمدی کیوں کہتے ہیں ان کو احمدی مت کہیں ان کو احمدی کہنا کفر ہے دوسری بات کسی نبی کے نام کے ساتھ لفظ غلام غلام نوکر ہوتا ہے اور نبی نوکر نہیں ہوتا اس کے نام کے ساتھ غلام احمد ہے تیسری بات کہ جتنے نبی آئے ان کے اوپر وہی لانے والے فرشتے کا نام کیا ہے سارے بولیں سارے بولیں مردیوں سے آپ پوچھیں کہ تمہارے اس گرو بنٹال کے اوپر جو وہی لانے والا فرشتہ ہے اس کا نام کیا ہے زور سے بولیں تو یہ بترائیں کہ جس کے اوپر جبریل امین وہی نہ لائے وہ کون ہے وہ شیطان ہے وہ نبی نہیں چوتھی بات قرآن نے ایک عجیب بات کہی ہے سورت یوسف ہے آخری رکوع ہے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے جتنے رسول اور نبی بھیجے وہ سارے کے سارے مرد تھے کیا تھے بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں ارسلنا من قبل کا اللہ قرآن کہتا ہے جتنے رسول اور نبی آئے وہ کون تھے جب بھی مردیوں سے بات ہو آپ پوچھیں کہ مرزا صاحب مرد تھے یا عورت تھے پوچھیں گے پوچھیں پوچھیں گے گے جو وہ ہاتھ کھڑا کریں گے مگر وہ آپ کو بتلائیں گے نہیں ہم آپ کو بتلاتے ہیں مرد عورت کی تو بحث بعض میں ہے آپ ان سے پوچھیں کہ بندے کا بھی ہائی بندے کا ہی نہیں اور تحریر میری نہیں ختم نبوت کی نہیں علماء کی نہیں وہ خود کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں میں بندے کا ہی نہیں اور ساری کائنات میں تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مخلوقات کون سی ہے اولاد آدم ہے جب اولاد آدم ہے اللہ نے جتنے رسول بھیجے وہ اولاد آدم سے بھیجے جب یہ اولاد آدم میں ہی شامل نہیں ہے تو نبی کیسے بن گیا نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے نبی وہی دفن ہوتا ہے دفن ہوتا ہے مرزیوں سے پوچھے کہ یہ مرا کہاں لاہور میں مرا اور دفن کہاں کیا گیا قادیان میں اور مرزا نے ایک عجیب بات لکھی اب اگر نبی ہوتا تو کہاں دفن ہوتا لاہور میں دفن ہوتا لاہور میں دفن نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جھوٹا تھا مرزا نے ایک بات لکھی کہ یہ جو ریل گاڑی ہے یہ ریل گاڑی دجال کا گدا ہے لکھا ہے یہ نہیں اب مرزیوں سے پوچھیں کہ مرزا مر گیا مرنے کے بعد اس کی لاش کو کس کے اوپر لاد کر جی جب وہ گاڑی پہ لاد کے لے گئے اس کی اپنی زبان ہے کہ یہ دجال کا تو جو اس سواری پہ سوار ہوا وہ کون تو مرزے نے خود اپنے آپ کو دجال تسلیم کر لیا ہم کہیں یا نہ کہیں مرزیوں تمہارا گرو گھنٹال اپنے آپ کو دجال کہتا ہے اگر ہم یہی بات کہتے ہیں تو تمہیں غصہ کیوں آتا ہے اس نے اپنے آپ کو دجال کہا یہ نہیں کہا آپ دجال کہتے ہیں یہ نہیں کہتے اگلی بات یہ ہے کچھ باتیں حکومتیں بھی کرنی ہیں شیطان شیطان کہے گیا ایک تمہارا وزیر ہے شیطان ملک جی میں اس سے وضاحت کرنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ مرزئی ہے یا مسلمان پوچھنے کا حق ہے یا نہیں اور جو اپنے آپ کو مرزیوں کا بھائی کا ہے وہ ناراض نہ ہونا جو اپنے آپ کو مرزیوں کا بھائی کہے اور کہے کہ مرزئی ملک کے خیر کہاں ہے وہ کون جی آپ کو پتا ہے کس نے کہا ہے یہ میں نہیں بتلاؤں گا کسی نے کہا ہے وہ آپ کو پتا ہے اس کے ساتھ ایک بات اور کہوں گا کہ جہاں اور بہت سارے فکری ہیں ایک ریاض گور شاہی کا فتنہ بھی ہے ایک ریاض گور شاہی کا فتنہ بھی ہے ان مرزیوں کا دعویٰ ہے کہ مرزا غلام مند قادیانی نبی ہے ان کا دعویٰ ہے کہ مرزا غلام قادیانی خدا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ مرزا غلام قادیانی مسیح معود ہے ان کا دعویٰ ہے کہ مرزا غلام قادیانی مہدی ہے گہور شاہیوں کے دو ٹولے ہیں دو جماعتیں ہیں ایک کا عقیدہ ہے کہ ریاض گہور شاہی ہمارا خدا ہے ایک طبقے کا عقیدہ ہے کہ ریاض گہور شاہی امام مہدی ہے ریاض گہور شاہی امام مہدی نہیں مرزا غلام یعنی امام مہدی نہیں جب یہ مہدی ہی نہیں کیوں آپ کے اوپر سوال ہوتا ہے کہ اگر یہ مہدی نہیں ہے تو کون مہدی ہے تو آپ چند باتیں یاد رکھیں میں تقریب کو ختم کر رہا ہوں کہ میرے آقا نے حضرت امام مہدی کی تمام صفات احادیث میں بیان فرما دی ہے پہلی بات ارشاد بھائی ہے کہ امام مہدی کا نام محمد ہوگا کیا نام ہوگا سارے بولو اس کا نام کیا ہے غلام احمد اس کا نام کیا ہے ریاض حسین میرے پاس پیغمبر نے کہ امام مہدی کے والد کا نام کیا ہوگا حضرت عبداللہ اس کے باپ کا نام غلام مرتضی ہے اس کے باپ کا نام فضل حسین ہے میرے پاک پیغمبر نے شاد فرمایا کہ امام مہدی کہاں پیدا ہوں گے مدینہ میں ایک گجر خان میں پیدا ہوا ایک قادیان میں پیدا ہوا یہ مہدی کیسے بن گئے تیسری بات کہ حضرت امام مہدی کی قوم کیا ہوگی قریشی ہوگی ان دونوں کی قوم مغل ہے ریاض گوشی کی بھی قوم مغل ہے اور مرزا غلام قادیانی کی قوم بھی مغل ہے میرے پاک پیغمبر شاد فرمایا کہ امام مہدی کی کل عمر انچاس سال ہوگی کتنی ہوگی انچاس سال ہوگی مرزا غلام محمد قادیانی اٹھارہ سو انتالی میں پیدا ہوا اور انیس سو آٹھ میں مر گیا کتنی عمر بنتی ہے جی مولانا محمد علی صاحب کتنی عمر بنتی ہے انہتر سال بنتی ہے اور حضرت پاک پیغمبر نے کیا فرمایا کہ امام مہدی کی عمر کتنی ہوگی انچاس سال یہ باتیں آپ کو یاد رہیں گی یا نہیں رہیں گی رہیں گی انشاءاللہ تعالی یہ باتیں یاد رہیں گی آپ کسی مرزائی سے مار نہیں کھا سکتے تو مرزا غلام القادیانی بھی جھوٹا ریاض کا شاہی بھی آپ کے علاقوں میں مرزائی میٹھے بنا کے آتے ہیں جی ہم نے نماز پڑھنی ہے جی ہم نماز کے لیے جگہ بنانا چاہتے ہیں جی آپ بڑے سادہ لوگ ہیں آپ ان کو اجازت دے دیتے ہیں کوئی مرزائی پاکستان کے قانون کے مطابق اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا مسجد بنا سکتا نہیں عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتا نہیں میں یہ آواز حکمرانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں ضلع ٹوبا اس کے اندر ایک گاؤں ہے ہیرو کی وہاں جو مسلمان اس پنڈ کے لیے تالاب بنایا گیا تھا اس تالاب کے اوپر مرزیوں نے قبضہ کر کے وہ سارے پنڈ والوں کا مشترکہ علاقہ تھا یا نہیں تھا سارے گاؤں والوں کی ضرورت تھی یا نہیں تھی اس کے اوپر قبضہ کر کے انہوں نے وہاں مسجد بنائی ہے اور ناجائز قبضہ کر رکھا ہے محکمہ مال کے ریکارڈ میں وہ تالاب ہے ہم حکومت سے کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی اس عبادتگاہ کو گرا کر کے کے مطالبہ کے مطابق اس کو تالاب کی شکل میں لایا جائے یہ غاصب بھی ہے اور اپنے آپ کو مسجد بھی نہیں کہہ سکتے تو یہ میرا مطالبہ جائز ہے یا ناجائز ہے ہاتھ کھڑا کرے اپنے علاقوں میں جا کر کے آپ مرزائیوں کی مسجدیں نہیں بننے دیں گے اسی مرزائی کو السلام علیکم مت کہیں کوئی مرزائی اگر آپ کو السلام علیکم کہے تو آپ کیا کہیں گے وعلیکم کوئی مرزائی کوئی قاتل فقہ والا آپ کو السلام علیکم نہیں کہتا آپ کہیں گے کہ موری جھوٹ بول رہا ہے وہ تو ہمیں سلام دیتے ہیں بھائی وہ آپ کو السلام علیکم نہیں کہتے وہ آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کا معنی کیا ہے اندر موت ہے بولو شالہ تھی مرو وہ آپ کے لیے اور آپ خوش ہوتے ہیں خان صاحب نے مجھے سلام کیا صاحب نے مجھے سلام کیا یہ سارے کے ایجنٹ ہیں یہ تمہارے نمائندے نہیں ہیں کسی مرزئی کے سلام کا جواب مت کسی مرزئی کو کسی عورت کو اپنے گھروں میں اپنے علاقوں میں مت گھسنے دے این جی اوز کی شکل میں یہ آ رہے ہیں امداد دینے کے بہانے آپ کا ایمان لوٹنا چاہتے ہیں آپ بھوک برداشت کر لیں عمارت نہ ہو تو گزارا ہو جائے گا اور اگر پیغمبر کے دشمنوں میں ہم شامل ہو گئے تو اللہ معاف فرمائے نقل کفر باشد تو قیامت والدین نجات ایک ہی تمنا ہے زندگی کی اللہ کی قسم وہی تمنا اللہ پوری کر دے ہم کامیاب ہیں قیامت کا دن ہو میرے آقا اتنی بات اشاد ما دیں اللہ یہ جو کانفرنس میں آئے تھے اللہ یہ میرے ہیں آمین تو کہہ دو اللہ کی قسم جب میرے محبوب نے فرما دیا کہ یہ میرے ہیں اللہ آپ کو جہنم میں نہیں ڈالے اللہ اپنے محبوب کے دوستوں کو اور اپنے محبوب کے دشمنوں کو ایک جگہ جمع نہیں فرمائیں گے یہ چند باتیں جو میں نے عرض کی ہیں اس کے اوپر عمل کریں گے ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں الحمد للہ بلال